جی بات ہے ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جناب زبیر رئی صاحب جی زبیر علی صحیح جی، علی صحیح اچھا، زبیر علی صحیح مجھے معلوم نہیں تھا جی،, جی جی اچھا وہ اگلے دن میں آپ میں نے آپ جی جی غلام زین مردی صاحب جی،, جی جی جی میں عقیدہ مسلم میرے سامنے ہے جی عقیدہ مسلم یہ کس کی کتاب ہے یہ جو آپ نے کہا تھا نا جی عقیدہ اہل حدیث اس کا نام عقیدہ مسلم ہے اچھا وہ جو محمد کی ہے جی،, جی جی جی جی جی تو یہ اس وقت میرے سامنے ہے کیونکہ آپ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا جی ہاں، تو میں نے اس کو چند مقامات سے دیکھا ہے جی جی تو یہ تو ابن تیمیہ صاحب سے بھی آگے چار قدم بڑھے ہوئے ہیں حضرت اچھا جی اس میں عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو صفات کے اندر الفاظ کلمات استعمال کیے گئے ہیں وجہ عین اصاب کفاب رجل وغیرہ جی تو حضرت نے اس کا ساتھ ترجمہ کر رکھا ہے اچھا کہ ساک پنڈلی ریجل ٹانگ کف ہتیلی فلاں اچھا جب کہ تمام اسلاف کا مسلط یہ ہے جو کتاب الاسماء و صفات اور فت الباری وغیرہ کے اندر اسلاف کے حوالے سے خصوصاً حضرت سفیان بن رجینا رضی اللہ نے صاف فرمایا کہ جی۔ تفسیر ہو تلاوت ہو بس سکوت اور تفسیر کی انہوں نے اجازت نہیں دی یہ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اللہ تبارک ہوا تھا رجل اور قدم وغیرہ یہ انہوں نے ظاہر سے سکوت کیا اور تفسیر ہو تلاوت ہو بس تلاوت تک وہ کہتا ہے محدود رہو اور امرار کا یہی معنی ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں تلاو مبارکہ کے اندر ان لفظوں کی جگہ پر کسی اور لفظ کو تبدیل مت کرو جس طرح یہ چل رہے اسی طرح اس ان کو گزارو جی۔ تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ترجمہ کر دینا اب وجہ کا لفظ ہے اس کا عربی کے اندر تو یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے جیسے بھائی کا وجہ رب اب جی وہاں پر جو کہے گا چہرہ باقی رہے گا کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ذات باقی نہیں رہے گی صرف چہرہ باقی رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد چہرہ تو پر بولا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر کیا محاورہ عربی اور اجمی کا ایک ہوتا ہے ان محاورات میں کوئی فرق نہیں ہے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اسی وجہ سے حضرت حسن بصری غالباً فرماتے ہیں کہ اجمیت نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے یہ اجمیت جب سے آئی اسلام کو نقصان پہنچا یہ یہ بھی یہ جو ہے ثابت ہے ان سے حسن جی بالکل ثابت ہے میں اچھا، اچھا۔ ہاں یہ میں دکھا سکتا ہوں اچھا یہ جو ہے نا یہ سفیان بن سفیا کا جو پول ہے نا جی کتاب الاسماء السما فت الباری کے اندر یہ جی۔ کتاب الاسماء کے اندر جو زاہد کوسری صاحب علیہ الرحمہ کے ہے نا کے ساتھ اس کے چار سو انتیس صفحہ پر آئے جی جی چار سو انتیس صفحہ کالا سمے تو ابن ہو جائے نا نفسه فتفسيره قراءته ليس لاحد ان يفسره یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ اب بتائیں میں کر رہا تھا کہ وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات بھی وجہ کا یہ بالکل بین دلیل ہے یہاں پر جو چہرہ ترجمہ کرے گا کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے آزاد ثابت کرے گا آزاد اللہ تعالیٰ سے منفی ہے یہ بات کر رہے ہیں نا کافر ہو جائے گا اور ترجمہ جائز نہیں ہے جی جی اس پر بعد میں غور کرتے ہیں لیکن پہلے یہ نا کہ سفیان بنوینا کا جو کول ہے جی تفصیل سے یہ مراد ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کو آگے یہ شروع کر دے کہ یہ جو ہے کس طرح ہے یعنی نہیں تفصیل ہے نہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں ہاں جی۔ تفصیل فاصل سے ہے فاصل کا معنی کشف ہے کشف کا مطلب معنی کا کشف ہے اور کیا ہوتا ہے نہیں جیسے کسی نے یہ بھی کہا کہ ترجمہ کرنا دیکھیں ہاں۔, ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ تو مسئلہ دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں شاہ ولی اللہ کا ترجمہ بھی میں ابھی فارغ نہیں ہوں جی۔ میں چلا دیکھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے جو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی وہ آئی ہے نام وغیرہ تو اس کی ترجمہ کیا گیا جی۔, جی جی اچھا۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جی۔ ادھر پھر دیکھیں ادھر جب بات آ رہی ہے عقائد کے اندر پہلے میں جب حوالے پیش کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا فلان یہ لکھا فلان ہے آپ نے کہا وہ ان کی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہیں فلان لیکن اب جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف جانا شاہ صاحب سے ترجمے سے پہلے شاید شادی کا ترجمہ ہے اچھا ہاں تو شاید شادی کے ترجمے دیتے دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے ہاں میرے پاس ہے اچھا اچھا ہاں پورے قرآن کا ترجمہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ تو اب دیکھیں جی، جی۔ یہ اتنا بڑی ٹانگ ظلم عظیم تو یہ ہے اب ٹانگ کے اندر کیا تعویل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آزاد ٹانگ کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہو ٹانگ سوائے عزم کے اور مانا ہو سکتا ہے کا مانا یعنی بدن کا ایک حصہ اس کے علاوہ کوئی اور مانا اس کا ہو سکتا ہے یہی قدم ہی ہونا چاہیے تھا مطلب۔ یہاں بھی دیکھے دیکھے ہاں۔ دیکھے ادھر قدم ہے قدم اور ریجل کے دو لفظ آئے ہیں سمجھ آ رہی نا اب جو اسلاف کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یا امرار اور ظاہری جو معنی جو معنی ظاہر معلوم ہے لوگوں کو یہ تو بالکل محال اور باطل ہے اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے اسلام یہ سب نے کہا ہے یہ آپ کتاب الاسماء و صفات اس کو غور دیکھیے کئی دفعہ پڑھی ہے جی جی جی جی پھر الحال جو آپ نے دو باتیں کہی ہیں نا ایک تو یہ کہ ترجمہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا جس جی، جی۔ پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی کہ نہیں اچھا دوسری بات جو ہے یعنی نہیں ایک منٹ میں آپ کو رہا ہوں جی۔ یہ یہ بتائیں کہ بھائی مثلا میں نے لفظ وجہ بولا ہے کیا ہاں جی۔ عربی کے اندر عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جی۔ لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ کا ایک معنی ہو رہا ہے مثلا ٹانگ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان کے اندر یا جب چہرہ کہہ رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر یہ صرف اور صرف اسی عزم کے لیے بولا جائے گا اور کسی اور یعنی معنی میں نہیں بولا جا رہا جبکہ وجہ کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں وہاں پر وجہ میری بات وجہ ہمارا طریق بھی آ رہا ہے مثلا وجہ المسالہ سورت کا مسئلہ یہ ہے وجہ اس کی دلیل یہ ہے اچھا وجہ ذات وجب کا وجہ ربک اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن فہمیہ سمیت جتنوں کو پڑھ رہے ہیں یہ ان حقائق سے کیوں بے خبر ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب اسلام کو سمجھ گئے ہیں یہ فلان ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی مانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ جتنا اپنے تہمیہ اور مطلب ان کی متقدی نظرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد تو اوپر ہے اور بندہ سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت اسرافیر ہے اس کی ذات کے قریب ہے اب ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو واسط وقت کہنے کا کیا مطلب ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اور بندے اور مخلوق خالق کے درمیان یہ مسافت ہے ذات کے اعتبار سے اس کی ذات اس سے دور ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نوز بلّہ من ذالک کے اوپر شیاطین چڑھے ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوں ذات کے اور ہم جو نیچے بیٹھے اور امبیا علیہ السلام یہ خدا کے خدا سے دور ہوں اب جن کو قرب مکانی اور مکانت کا پتہ نہیں چل سکتا آپ کی کلیت کیا ہے یا غلام بین صاحب ہاں، یہ جی۔ یہ دوری جو ہے نا ہمارے لیے اللہ کے لیے تو کوئی دوری نہیں جی, جی، یہ جو دور ہونا ہو رہا ہے نا ہاں۔ یہ تو ہم مثلا آپ سے دور آپ اس سے دور ہے اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لیے دور کا لفظ جو ہے نا یہ ہاں۔ سوال نہیں ہوتا اللہ تو قریب ہے کیوں بعید دون بہ دون با مین خرکیہ کی اور اس کے متبین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے اور دائن و من خلقی تو علیہ سنت کے بڑے بڑے علماء کے تھے حضرت سن حضرت الفاظ سمجھنا یہی بات ہے کہ بزرگ جب تک صوفیہ کی تربیت نہ ہو دین سمجھ نہیں ہوتا تو قائد کاملہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جی جی جی معطلا کو چھوڑ دیں میری یار سنیں معطلا کو چھوڑ دیں ہاں۔ معطلا کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں بائن من خلق پتہ ہے ہمارے اسلاف یہ کیوں کہتے تھے بائن من خلق کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جہان میں کہنا جو جامعہ کا مذہب تھا ہر جی۔ مکان میں کہنا ذات جی۔ کے اعتبار سے یہ جامعہ کا مذہب تھا تو ان حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے اب جب ہاں۔ صفات کے اعتبار سے قریب تھا اور ہر جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے تو اب ہاں جی۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ بائن اور من خالقی اس کا مطلب ہے کہ میاں ذات جو ہے نا یہ صرف جامعہ کے رد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جامعہ جو کہ اس کو جا ذات کو یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہے ذات کے اعتبار سے تو ان کا صرف جامعہ کا رد مقصود تھا یہ مقصود نہیں تھا کہ مسافت ہے بندے اور خالق کے درمیان یہ کتنا عجیب بات ہے بائن اور جی آپ نے وہ جو دلائل ہیں وہ دیکھے حافظ کی کتاب العلو دیکھی میں حضرت آپ میں نے میں نے خود دیکھا اس کتاب کے اندر میں نے خود پڑھا ہے حافظ ہاں۔ زہاب صاحب کی یہی جو عین اللہ یہ جو ایک جاریہ والی حدیث ہے این اللہ جی اس کے اندر اضطراب دیکھے میں تو حیران ہوں کہ عقائد کے باب میں یہ کیا کر رہے ہیں اتنا عقائد کے باب کے اندر احتیاط ہوتی ہے کہ اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ ہم عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ریرا کے سما میں خطا ہو گئی اور حضرت فلاں صحابی کہتے ہیں فلاں کے سما میں خطا ہو گئی جب یہ خطا صحیح عادیث کے اندر صحابہ سے ہو رہی ہے تو کے اندر خطا ہو سکتی ہے تو آپ بتائیں کہ دوسروں کا راویوں کا کیا حال ہوگا تو اس کا مطلب اس کا اور عقائد کے اندر تو قطعی یقینی قطعیت یقینیت ذنیات تو ادھر چلتے ہیں فروئی مسائل کے اندر جو آپ اجتیادی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ اجتیاد ہے سارا تو ادھر یہ چلتا ہے عقائد کے بعد نہیں نہیں میری میری بات سنیں اسی روایت کو آپ دیکھ لیتے ہیں اسی روایت کو میں عرض کرتا ہوں ہاں جی۔, جی جی جی جی جاریہ والی روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن اضطراب کیوں ہے ایک روایت صحیح کے اندر اسی حافظ زاوی کی کتاب الوڑوں کے اندر یہ آ چکا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جناب العلوب یہ ادھر پڑی یہ دیکھو یہ اچھا یہ دیکھیں جناب میں آپ کو جو امام مالک سے روایت ہے اس کے اندر بھی عجیب اضطراب ہے کہ الکیف ان ہو الفتوا معلوم والکیف مجھول اگر اس کا اضطراب آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اس کے اندر دیکھنا وہ تو کہہ رہے یہ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ جی، جی،, جی جی جی جی میں کیا اضطراب ہے وہ آپ کے جی جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں اور بچے اپنی پتر اپنی پتر وہ جلد ذرا دور سے ہاں یہ میں نے اٹھا لیا جناب جی قبلا ہاں جی یہ دیکھیں حضرت جی جی جی یہ اب پہلی جلد الغلوب للعلی العظیم کی میرے سامنے ہے جی تو آپ صلی اللہ علیہ یہ تال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن راجل من الانصار انہو جا بے عمت السعودہ فقال یا رسول جی نہیں دیکھ دیکھیں کیا ظلم کر رہے ہیں یہ جو ہے نا اس میں زوری مدلس ہے نا زوری کے کرے جی ابن شہاب زوری جو ہے نا مجھے جی, جی، سب جی۔ کا خالصہ کے مدلس ہے حضرت دیکھیں جی۔ یہ امام زہبی کی جو بات ہے نا تو غلط ہوئی نا ضعیف کو صحیح کیا تو یہ تو بڑے بڑے علماء نے کیا اس میں جو علت ہے نا وجہ ذوق زور ہاں۔ کا آنا یہ تو روایت گئی آگے بولے کوئی اور روایت بتائی اچھا یہ بتائیں ہاں جی۔ ایک منٹ ایک منٹ میں کرتا ہوں یہ آپ سے بھی کبھی ملاقات ہونی چاہیے تو مجھے لاہور موقع ملا نا ان شاء اللہ جی آپ تشریف لائیں ماریں گے تو نہیں میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کے لیے تو یہ دیکھیں محمد بن وزوری کے متعلق نیچے لکھ رہا ہے محقق یہ جی۔ عبداللہ بن صالح براک اچھا۔ استاد المساعد بکلیتی تربیہ جامعات الملک سعود جی جی یہ لکھ رہا ہے ازوری محمد بن مسلم بن عبید اللہ فلاں کان ذوری سے تا تفسیر الحدیث والے مراد فقیہ جامع وقال المار ہے تو عالما قد تو اجما من ابن شہاب وقال النفسی ما قلت لهذا قد تو عائد علیہ ان کو چاہیے کہ عبید اللہ پھر بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مدلس ہے اور جناب دیکھیں آپ جو ہے نا احترام کے ساتھ جی۔ یہ سکہ ہونا جو ہے نا یہ مدلس ہونے کے منافی نہیں ہے جی۔ آپ کو یہ یعنی کسی راوی کا سکہ ہونا امام ہونا جی۔ بہت تعریف والا نہ اس کے مدلس ہونے کے منافی میں جس طرح امام اچھا مدلس تھے اس طرح زور بھی جو ہے نا مدلس ہے اور ان مدلس ہونا ثابت ہے صحابی نے بھی انہیں غالب المشکل الاثار میں مدلس لکھائے اور اس کے علاوہ آپ طبقات مدلسین دیکھ لیں حضرت اچھا حضرت بات یہ ہے جی۔ کہ جب حافظ زابی اس کو حدیث ان صحیح ان کہنا چاہیے کس کا زہری کا مدلس ہونا جو ہے اور پھر تدلیس اس کی کس درجے کی ہے یہ سارا آپ کس حوالے سے اچھا، ذکر ذکر کیا ہمارے نزدیک تو خیر کی متعلق ہونا ثابت ہو جائے نا ہاں تو وہ تو اس کی روایت نہیں مان جائے چاہے اللہ ہو یا ثانیہ ہو لیکن جو لوگ طبقہ ثالثہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا گیا زوری کو اور زوری نے ایسی حدیثیں بیان ہیں جو علی کی تاریخ میں اور ہم مجبور ہیں انہیں ضعیف کہنے پر فاتح خلف الامام علی سید نالی سے جو روایت تھے ہاں۔ اس کو میں نے لکھا دکھایا تو وہ ضروری ہے میری جو کتاب ہے نسل باری شروع میں آپ یعنی آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں معارضہ ثابت کر رہے ہیں تو اس لائے ہاں۔ اس کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے ابھی زوری کی جو سما کی تصویر اگر ہے تو وہ یہ رج المرال انصار جو ہے وہ کون تھا وہ بھی اس کے ساتھی ہونے کی شراد ہے ہاں، رج المینال انصار جو ہے یہ تو ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں سرا ہے نہیں کوئی شادی کیوں نہیں انصار میں تعبین بھی تھے تو بہت بھی تھے حضرت آپ ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ لفظ پر غور نہیں کر رہے انہو جا اب آمت سودا وہی راجل بن اچھا۔ انسار لائے دیکھیں اچھا اب ہاں۔ چلو زہری کا آنا ہو گیا لیکن بات جی، یہ بتائیں حضرت جی۔ کہ ضروری نہیں ہوتی اس سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی کہ زہری جب آنا کہہ دیں تو اس وقت غلط ہی کہہ رہے ہوں گے ایک احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یہ روایت ہو سکتی ہے میری بات نہیں کوئی جی، جی۔ ہر وہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا یعنی ہم اس کو صحیح کبھی عادیش کا درجہ نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتماد ہی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا اعتماد ضعیف تو پیدا ضرور ہو جائے گا کیونکہ روایت آ چکی ہے جس طرح حدیث ضعیف قرار دیں گے احتمال تو ضعیف ہوگا یہی بات ہے کہ احتمال کبھی نہیں ہو سکتا اب جب احتمال میری بات سنیں احتمال اگر ضعیف ہے تو اتنا بات تو آ گئی کہ فکال اتشادین اللہ الہ الا اللہ کالت نام تو اب یہ احتمال جب آ گیا تو یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ باقی روایت بالمانہ کر رہے ہوں باقی روایت بالمانہ تو عام چلتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر تو دوسروں کے متعلق آپ کیسے کتی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جبکہ اخبار احاد ہیں دیکھیں اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے جی کہ مدلس کی انور روایت ضعیف ہوتی ہے آپ فتح رضی ابھی دیکھ رہے ہیں حضرت میں مان چکا ہوں میں مان اچھا، چکا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب تلار کیا سمن کش جی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب تلار شاہ سمن کش پہلے جو ہے نا عرش کو روک دینا جو حل رہا ہے نا تو پھر اس پر کشیدہ کاری کریں مطلب یہ کہ یہ جب روایت ہے تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہنا یہ الفاظ گے وہ نہیں میری بات آپ آپ یعنی اصول سے ہٹنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے اعتماد ضعیف ثابت ہوگا کہ نہیں حدیث ضعیف ہمارے نزدیک جو ہے نا اللہ اللہ یہ تو آپ ظلم اگر یہی بات دے کے بعض امام محمد بن حنبل اور ان حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیتے ہیں انہوں نے حدیث ضعیف کے پھر جو ہوتے ہیں تدلیس سے حدیث ضعیف اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مردود ہو جائے اس کے اندر صرف ہو دیکھیں حضرت کیا کر رہے ہیں صرف اعتماد پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا روایت ملمانا چلتی ہے کہ نہیں چلتی جی اس میں ہاں، روایت ملمانا چلتی ہے نا ہاں۔ وہ روایت کی دلیل زیادہ تر الفاظ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روایت بل مانا کرتے ہیں یہ فت الباری آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں یا اس کتنا حدیث مبارکہ خود بخاری کے اندر ہے کہ روایت بلانا ہے روایت بلانا ہے روایت بلانا ہے یعنی آپ کا یہ مقصد ہے کہ جب کوئی شادی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا جی۔ تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ روایت ہو نیچے جی، بہت اسی وجہ سے احاد کے اندر قطعیت نہیں رہتی آپ کو معلوم ہونا قطعی ہوتی ہے صحیح اگر خبر ہو اور مستقبل کرائن بھی ہو تو ہوتی ہے ثبوت کے حضرت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے قطعیت پھر ثبوت ایک ہوتی ہے قطعیت پھر دلالت آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بات سنیں حضرت اما عائشہ نے فرمایا صاف کے ابو رحرت کو یہاں پر سما میں غلطی لگ گئی صحابہ یہ کتاب بات کے اندر پوری بات اگر یہ فرمایا تو دیکھیں کہ کون سی یہ بات ہو سکتا ہے کافی دنوں کیونکہ ہاں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتی تھی صدق ابو رحرا اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت کی تھی جنازہ وسیع حضرت کمال ہے وہ اس سے کوئی تکفیر تھوڑی لازم ہوتی ہے تدلیل یا تفسیر تھوڑی لازم ہوتی ہے سما میں خطا تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی اب میرے خیال ہے ابو رضی اللہ کو کسی حدیث کی سما میں کوئی خطا نہیں کیوں اللہ کی رسول میری بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے متعلق دعا فرمائی تھی آپ آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں آدھی سنی آدھی نہیں سنی اس کے اندر سما کے اندر خطا ہو گئی کہ نہیں اس سے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ مفروضے ہیں جی یہ مفروض یہ تو واقعہ ہے نا جو جو حضرت دیکھیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو روایات اما عائشہ کے ان کا ساتھ اختلاف ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اختلاف کیا ہے اما عائشہ پاک نے جو تو کتاب دیکھیں اس کے اندر صحابہ کرام کے ایسے واقعات باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں اور امام بیاقی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ کیونکہ ادھر خطا کا استعمال ہے تو احاد کے اندر جناب جب تک تباتر نہ ہو عقائد یقینیہ صاحب نہیں ہو سکتے عقائد ہے یہ اصول صحیح ہے یہ جیسے یہ اصول جو ہے اہل سنت کے کس امام سے ثابت ہے کہ خبر روایت جو ہے نا ہاں۔ یہ وہ زمین ہوتی مطلب ہے مطلب اہل سنت کے آپ اصول کو جانتے نہیں اگر جانا ہے نا مجھے اہل سنت میں کوئی بھی نہیں ہے نا کوئی صحابی نہ تابی نہ تب بھی حضرت یہ تو ہنسیوں کے امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے حضرت آپ اگر ثابت کرنے کی بات کریں تو میں قطاریں لگا دوں قطاریں کتابیں کی کتابوں کی قطاریں ایک والا آپ ہمارے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں یا اصول کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر یہ تصریحات احاد میری بات سنیں احاد جو ہیں وہ ہمیشہ زن کا فائدہ دیتی ہے یہ اچھا ایک منٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہے شیخ ہو کوئی ہو جی۔ کیا وہ آپ کو اکیلا جب بات بتائے گا تو اس کے اندر آپ کو یقین ثابت ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ہے اگر میں جانتا ہوں نا کہ میرا شیخ جو ہے نا جھوٹ میں حضرت بات یہ کہ ہمیں آپ کو مجھے جو ہے میرے شیخ کو کیا کرنا صابت ابھی تو ان راویوں پر جو کہ خیر القرون کی راوی تھے روایت برمانا ہے کہ نہیں ہے روایت المانا کس طرح کریں گے مدد اصل میں روایات جو ہے نا کی ہے اچھا ہاں، اگر کسی کی نا یہ جو راوی روایت جانتی ہے یہ بلمانا ہے تو پھر بلمانا بھی یہی ہوگا کہ بلمانا بھی حجت ہے یعنی یہ نہیں یہ کون کہتا ہے کہ بل مانا حجت نہیں ہوتی لیکن بل مانا آپ کی طرف سے یہ کہنا نا کہ غلطی کا اعتماد ہے یہ بڑا مل نظر ہے کہ اس یہ تو مودودی کی زبان میں آپ باتیں کر رہے ہیں نہ نہ نہ کس کا اصل یہ آپ اس بات کا رد کر رہے ہیں جس کے بزرگان عظیم خیال ہے کیسے جی بات تو نہیں کہ امام ابو نکل سے ثابت کر دینا تو میں آپ کو میں ثابت کر دوں گا جی، جی۔ ہاں دوسری بات اب یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو عام قول چلتا ہے جی جی جی بھی سمجھے دیکھیں کہ صحیح کون سی ہے میں میں ہاں جی،, ہاں جی جی جی, جی۔ ابھی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سند کے حوالے عبداللہ نافع جی میرا خیال ہے سند اس کی اچھا نہیں چلو جی صحیح نہیں ہے کس کی سند یہ مالک کا جو قول ہے نا کہ ہاں۔ جو اتوا معلوم ہے ہاں یہ اصل درجے کی روایت ہے یعنی ان کا یہ جو ہے چلو الحمدللہ لیکن میں تو آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں اچھا اچھا ہاں میں اس سے آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں یہ اسی کے اندر نا ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ جناب جی اس میں عبد نافع صاحب تو نہیں ہے اچھا چلو جی آپ پڑے گے نا ہاں یہ ہے جناب عبداللہ بن نافیہ صاحب تو نہیں سنبھی یس سر امام مالک کے شاگردوں میں عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں لکھا ہوا جی جی میں وہی دیکھ رہا ہوں شروع میں نشان لگا لیا کرے نا کتاب کو دوبارہ نشان لینا ہاں, ہاں،, ہاں۔ میرے جو شیخ تھے نا پیر جلدا شریف ان کے پاس میں نے پڑھا ہے نا وہ وصیت کرتے تھے کہ شروع میں نے کیا کرو ورنہ بعد میں کون سا تھے آپ کے نبی الدین راجی پیر جلدا شریف میرے استاد تھے سندھ والے کس والے سندھ والے پیر جلدا شریف اچھا نبی الدین راجی جی۔ اچھا اچھا اچھا اچھا تو چلے پھر صحیح انشاءاللہ اللہ میں نے ابھی کدھر جانا تھا بس یہ فون پہ ہاں، میرے اس کا کام کرنے کی جی آ گیا جی آ گیا جی اچھا یہ ہے جناب جی جو عام چلتی ہے نا جی ایک روایت تو یہ ہے ان عبداللہ جس طرح کہہ رہے ہیں